اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی سعادت سب کو عطا یا اللہ پر کتاب کی عبارت پڑھ لیجئے ہر طالبہ اپنے اپنے طور پر کتاب کی عبارت پڑھ لیں قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده صدق اللہ العظیم باب کیسے ہوا آغاز وحی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اور اللہ عز و جل کا ارشاد بے شک ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وہی بھیجی جیسے آپ ترجمت ترجمت الباب الباب اور اور متن حدیث کے لیے استدلال اس سے قبل کے مباحث میں پڑھ چکے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں بخاری شریف کے آغاز میں بد الوحی کے حوالے سے باب قائم کیا ہے اور اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کتابوں کے آغاز میں یا خطبوں کے آغاز میں بسم اللہ کے بعد الحمد بھی لکھتے ہیں اور اکثر و بیشتر کتب میں الحمد سے آغاز کیا گیا ہے تو امام بخاری نے اس طریقے سے ہٹ کر ایک نیا طریقہ کیوں اپنایا یعنی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بخاری شریف کا آغاز کیوں کیا ہے حالانکہ احادیث میں بسم اللہ سے اور الحمد سے آغاز کرنے کا ذکر ملتا ہے تو دونوں روایات پر عمل ہونا چاہیے تھا ایک حدیث میں ہے کل امر بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقتا ہر اہم کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کل امر زی بال بحمد اللہ فہو اقتا ہر اہم کام جس کا آغاز الحمد للہ سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ سے ہی کیوں آغاز کیا ہے الحمد شروع میں کیوں نہیں لکھی تو اس کے متعدد جواب دیے ہیں شارحین حدیث نے لیکن دو جواب بڑے موزوں اور مناسب ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ حدیث مبارک میں یہ تو منقول ہے کہ بسم اللہ سے آغاز کرنا باعث برکت ہے اور الحمد سے آغاز کرنا بھی باعث برکت ہے لیکن اس کو لکھنے اور تحریر کرنے کا تذکرہ نہیں ملتا تو ممکن ہے قرین قیاس ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے آغاز میں جب بسم اللہ لکھی تو اس کے بعد زبانی طور پر الحمد کو پڑھ لیا لیکن اس کو تحریر نہیں فرمایا تو اس طرح دونوں قسم کی روایات پر عمل ہو جائے گا اور تحریر کرنا ضروری بھی نہیں ہے زبان سے اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے یا الحمد پڑھ لیتا ہے اور آگے سے متن سے شروع کر دیتا ہے تو اس میں کوئی ممانعات نہیں ہے شران کوئی محضور لازم نہیں آئے گا حدیث کا ترک لازم نہیں آئے گا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور نقطے کو محفوظ رکھا ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ جب خطبے کا آغاز ہو تو عموماً احادیث مبارکہ میں اس کی ابتدا الحمد سے ذکر کی کی گئی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے خطبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ تو خطبوں کے آغاز میں الحمد پڑھنا منقول ہے لیکن جو تحریر تھی جیسے مکاتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط جو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے ہیں اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو انہوں نے ملکہ بلقیس کے نام لکھا جس کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے تو ان خطوط اور تحریروں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا الحمد نہیں لکھا گیا چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے متعلق قرآن میں منقول ہے ان نہ من سلیمان و نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ مسلمین تو اس خط کا آغاز بسم اللہ سے تھا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط تحریر فرمائے تو ان خطوط کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے تو الحمد سے آغاز خطبوں کا ہوا کرتا تھا اور تحریروں کا آغاز بسم اللہ سے ہوا کرتا تھا اور چونکہ روایات دونوں طرح کی ہیں بسم اللہ سے آغاز اور الحمد سے آغاز تو اگر بسم اللہ سے شروع کر لیا جائے تو اللہ تعالی کے نام اور اللہ تعالی کے اوصاف کے ذکر میں اس کی تعریف ضمن آ گئی تو گویا کہ بسم اللہ کہنے کے اندر حمد بھی شامل ہو گئی اور اگر الحمد سے آغاز کیا گیا ہے تو اللہ کا نام حمد میں بھی موجود ہے الحمد تو گویا اس میں اس میں الہی کے ساتھ آغاز بھی ذکر ہوا تو یہ جو روایات ہیں کہ بسم اللہ سے آغاز یا الحمد سے آغاز یہ دو مختلف روایتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی مقصد اور معنی کو بتلاتی ہیں جو مختلف انداز اور مختلف ابتدا کے طریقے ذکر کر رہی ہیں کہ اگر خطوط کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا ہو تو بسم اللہ سے ہوتی ہے اور خطبوں کے شروع میں اگر ابتدا ہو تو الحمد سے ہوتی ہے تو اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب بخاری شریف کا آغاز کیا ہے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز عام محدثین سے ہٹ کر بد الوحی سے کیوں کیا ہے وحی کی ابتدا یا وحی کا ظہور حالانکہ بہت سارے محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا ہے کتاب الایمان سے اس لیے آغاز کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایمان اساس ہے مبدا ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی معتبر نہیں ہے تو ایمان ایسی اساس کی حیثیت رکھتا ہے جو ہر عمل میں اس کے معتبر ہونے کی لازمی شرط ہے بہت سارے محدثین نے ایمان سے آغاز کیا ہے اسی طرح بہت سارے محدثین نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب و تہارت سے کیا ہے تہارت ایمان کے بعد سب سے بنیادی حکم کی ادائیگی کے لیے شرط ہے یعنی نماز کے لیے شرط ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تہارت سے نہیں آغاز کیا بلکہ عام محدثین کے انداز سے ہٹ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بد الوحی وحی کے آغاز یا وحی کے ظہور سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اسلام کی تعلیمات اور احکام ہیں ان تمام کا دار و مدار وحی کے ثبوت پر ہے اگر وحی کو ثابت مانا جائے تو احکام اسلام تعلیمات اسلام ثابت اور ان پر عمل اور ان کے مطابق زندگی گزارنے اور ان کو دستور بنانے کا طریقہ واضح ہوگا اور اگر وہی پر ہی یقین نہیں ہے وہی کو ہی کوئی ثابت نہیں مانتا تو احکام اسلام اور تعلیمات اسلام پر اس کے لیے عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اپنی کتاب کا آغاز بد الوحی سے کیا ہے عام محدثین کے انداز سے ہٹ کر کہ جنہوں نے اپنی کتابوں کا آغاز ایمان سے یا تہارت سے کیا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس انداز میں یہ نقطہ پایا جاتا ہے نیز امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں شاید یہ بات بھی ہو کہ اپنے ذہن کی اصلاح کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل و دماغ کی اصلاح کر لو اور اس کو وہی کے مطابق بنا لو اس بات کی وضاحت یہ ہے انسان کو اللہ تعالی نے جو علم کے ذریعے عطا فرمائے ہیں وہ مختلف ہیں ایک ذریعہ ہے سے ظاہرہ کا ہوا سے ظاہرہ کا مطلب خمسہ ظاہرہ پانچ ظاہری حواس کے انسان آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے کانوں سے کسی چیز کو سن کر علم حاصل کرتا ہے ناک سے کسی چیز کو سونگ کر اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے کہ اس کی خوشبو ہے یا بدبو ہے زبان سے چکھ کر کسی چیز کے متعلق علم حاصل کرتا ہے کہ وہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے ہاتھ سے آزاد سے چھو کر کسی چیز کے بارے میں معلوم کرتا ہے کہ وہ نرم ہے ملائم ہے سخت ہے کھردری ہے یہ پانچ ہوا سے علم ہے ان کو کہا جاتا ہے ہوا سے ظاہرہ لیکن یہ ایک حد تک کام کرتے ہیں اس حد سے آگے یہ جواب دے دیتے ہیں چنانچہ اگر کسی آواز کی خوبصورتی یا کسی آواز کے برا ہونے کے بارے میں کوئی انسان اپنے ناک کو استعمال کر کے علم حاصل کرنا چاہے تو یہ ناک کچھ بھی نہیں بتائے گا کان ہی بتائیں گے کہ یہ آواز خوبصورت ہے یا خوبصورت نہیں ہے اسی طرح کسی خوشبو یا بدبو کے متعلق کان فیصلہ نہیں کریں گے کان نہیں سنیں گے یا آنکھیں دیکھ کر خوشبو یا بدبو کا فیصلہ نہیں کر سکیں گی ناک ہی سن کر بتائے گا تو ان ہوا سے خمسہ ظاہرہ کی حدیں ہیں ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے اس سے علم حاصل ہوتا ہے اور ان ہوا سے خمسہ ظاہرہ کے اوپر پھر عقل کا مرتبہ ہے عقل جو چیز ان ہوا سے باہر ہوتی ہے تو عقل اس کا ادراک کرتی ہے جیسے مثال کے طور پر ہم زمین پر کھڑے ہو کر جب سورج کو دیکھتے ہیں تو سورج ہمیں چھوٹا سا نظر آتا ہے اب آنکھ سورج کے بارے میں دیکھ کر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سورج تو چھوٹا سا ہے کیونکہ وہ نظر چھوٹا آ رہا ہے چاند چھوٹا نظر آتا ہے تو حواس کہتے ہیں کہ چاند اور سورج چھوٹے ہیں لیکن اگر کسی کے اندر عقل موجود ہو اور عقل سے وہ کام لے تو اس کی عقل اس کو بتائے گی کہ سورج بھی بڑا ہے اور چاند بھی بڑا ہے تمہیں چھوٹا اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ وہ دور ہیں اب یہ فیصلہ کہ چاند بڑا ہے سورج بڑا ہے یہ حواس نہیں کر رہے بلکہ عقل کر رہی ہے تو جہاں حواس کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں عقل کا آغاز ہو جاتا ہے عقل وہاں فیصلہ کرتی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب عقل کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو وہاں حواس کا دخل ختم ہو جاتا ہے حواس کو خام خواہ داخل نہیں کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو بخار چڑھا ہوا ہو اس کو مٹھائی اور برفی کھلائیں تو برفی بھی اس کو کڑوی محسوس ہوگی تو اس کی زبان اس کو کہتی ہے کہ برفی کڑوی ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے کہ برفی کڑوی نہیں ہے تیرے مزاج کے اندر بخار کے سبب سے کڑواہٹ کے احساسات بڑے ہوئے ہیں برفی کڑوی نہیں ہے تو دیکھیے کہ یہاں حواس کی حد ختم ہو گئی اور عقل شروع ہو گئی تو جہاں حواس ختم ہو جائیں کام نہ کریں وہاں عقل کی بات مان لینی چاہیے اب کوئی آدمی اگر ضد پہ اڑ جائے اور کہے کہ نہیں یہ برفی کڑوی ہے اس لیے کہ مجھے کڑوی لگ رہی ہے تو یہ غلط ہے ساری دنیا اس کو کہے گی کہ یہ غلط ہے اس لیے کہ یہ حواس کی حد سے باہر کام ہو گیا ہے جو حواس کی حد سے نکل جائے تو وہاں عقل سے فیصلہ لینا چاہیے وہاں حواس سے فیصلہ نہیں لینا چاہیے تو خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ حواس کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں اور جب حواس کا دائرہ ختم ہو جائے تو عقل کا کام شروع ہو جاتا ہے اسی طرح عقل کا بھی ایک دائرہ ہے عقل اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتی ہے اگر عقل کو اس کے دائرے سے باہر استعمال کریں گے تو عقل غلط نتیجہ دے گی الٹا نتیجہ دے گی جیسے بعض اوقات کمپیوٹر کے اندر کسی نے کوئی پروگرام فیڈ کیا ہے اور اس فیڈ شدہ پروگرام کو وہ اس کام کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے لیے وہ بنا ہے تو وہ درست نتیجہ دے گا اور اگر اس کے لیے استعمال نہیں کرتا تو وہ غلط نتیجہ دے گا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے مثال کے طور پر آپ ان پیج کی فائل کو ورڈ کی فائل میں کھولیں یا ورڈ کی فائل کو ان پیج کی فائل میں کھولیں تو ان پیج کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر جب آپ ورڈ کی فائل کو کھولیں گے کسی پروگرام کو انسٹال کیے بغیر تو ان پیج کے اندر سوال سوال سوال سوالیہ نشانات آ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس پروگرام کو جس غرض کے لیے انسٹال کیا تھا جو اس کا دائرہ اور حد تھی اس سے بڑھ کر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اس سے سے اس خارج میں اس کو استعمال کیا ہے اگر آپ اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں تو نتیجہ ٹھیک آئے گا اور اگر دائرے سے باہر نکل کر استعمال کرتے ہیں تو نتیجہ غلط آئے گا اسی طرح جیسے حواس کا ایک دائرہ ہے تو عقل کا بھی ایک دائرہ ہے عقل کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے عقل کو استعمال کریں گے تو عقل مثبت رزلٹ دے گی اور اگر عقل کے دائرے سے باہر استعمال کریں گے تو عقل مثبت ریزلٹ نہیں دے گی مثال کے طور پر جنت ہے دوزخ ہے فرشتے موجود ہیں یہ سب چیزیں عقل کی دسترس سے باہر ہیں عقل کے دائرے سے باہر ہیں کوئی آدمی کتنا عقل مند کیوں نہ ہو وہ صرف اپنی عقل کے بل بوتے پر جنت اور جنت کے حالات کو نہیں سمجھ سکتا کوئی آدمی کتنا عقل مند کیوں نہ ہو وہ اپنی عقل کے بل بوتے پر جہنم اور جہنم کے احوال کو نہیں سمجھ سکتا کوئی آدمی کتنا ہی عقل مند ہونے کا دعویٰ کرے وہ آخرت اور قیامت کے احوال کو اپنی عقل سے ان کی تفصیلات کو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ فرشتوں کو جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا وہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں اگر دعویٰ کرے گا دنیا کی مختلف اشیاء کے متعلق جن کو وہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے چکھ رہا ہے اور ان سے پھر وہ مختلف چیزوں کو جوڑ کر کچھ نتائج اخذ کرنے کا دعویٰ کرے گا تو اس حد تک اس کی بات درست ہو سکتی ہے جیسے انسان اگر یہ دعویٰ کرے کہ زمین حرکت کر رہی ہے تو وہ اپنے علوم اور فنون کے سبب سے اپنی عقل کے استعمال کی بنیاد پر دعویٰ کر رہا ہے یا جیسے چاند کے متعلق سورج کے متعلق کوئی آدمی مختلف قسم کی مختلف قسم کے امور کا کے حوالے سے بات کرے تو وہ اپنی عقل سے سوچ بچار کر کے اس کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی عقل چل رہی ہے یہاں یہ جیسے انسان کی عقل چلی اور اس نے جہاز بنایا انسان کی عقل نے کام کیا اور اس نے جدید سے جدید مشینری ایجاد کی تو یہاں عقل کام کر رہی ہے لیکن جہاں عقل کے دائرے سے باہر ہے جیسے آخرت جنت دوزخ فرشتے باس بادل موت مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال یہ عقل کے دائرے سے باہر ہیں تو جو چیز عقل کے دائرے سے باہر ہو وہاں وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے وہ وہی سے وہی سے وہی وہاں پر رہنمائی فرماتی ہے اور جب وہی آ جائے تو عقل کو استعمال کرنے سے رک جانا چاہیے جیسے حواس غلطی کرنے لگے تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ حواس غلط بتا رہا ہے اسی طرح جہاں عقل جا کے رک جائے تو وہاں وہی فیصلہ کرتی ہے وہی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں حقیقت اور سچ کیا ہے تو وہاں انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنے سے رک جانا چاہیے عقل کو بیجا دخل اندازی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو وہی سب سے بنیادی سب سے آخری اور سب سے حتمی منبع سرچشمہ اور اساس ہے یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جب وحی الہی میں اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کسی چیز کا فیصلہ دے دیں تو پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے اور وحی الہی بے انتہا ہے اللہ کی طرف سے ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اور عقل کی طرح وہ محدود نتیجہ نہیں دیتی ہے بلکہ ہر چیز کے متعلق وہ درست اور حقیقی رہنمائی کرتی ہے اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے گویا کہ اصلاح فرما دی کہ تم بخاری شریف پڑھنے لگے ہو احادیث تمہارے سامنے آئیں گی تو احادیث کو تم نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ اپنی عقلوں کو پیچھے رکھنا ہے اور وہی کو آگے رکھنا ہے اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آگے رکھنا ہے تمہاری عقل میں وہ بات آئے یا وہ بات نہ آئے تم نے اپنی عقل کو تابع بنانا ہے وہی کے نہ یہ کہ وہی کو تابع بنانا ہے عقل کے یہ بات بہت اہم ہے بہت اہم ہے اس بات کو نوٹ کر لو اس بات کے مطابق عقیدے بنا لو اس چیز کو اپنا لو اس میں غور کر لو اس کو سمجھ لو یہ زندگی کا اصول ہے کہ عقل وہی کے تابع ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے عقل میں آئے نہ آئے چھوڑ دو عقل کو اللہ کے حکم کے فرما بردار بندے بن جاؤ جو اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سچ ہے تو کتنا زبردست نقطہ بیان فرما دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بد الوحی سے کر کر کہ وحی کا آغاز یعنی وحی سر چشمہ و ممبا ہے اللہ اکبر ایک بات اور سمجھیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں آج کل بہت سارے لوگ شکو کو شبہات پیدا کرتے ہیں اسلام کے متعلق سوالات کرتے ہیں یہ کیوں ہوا یہ کیوں ہوا میری آپ سے نصیحت ہے کہ اس قسم کی مجلسوں اور اس قسم کی باتوں میں آپ لوگ مت پڑا کریں ایمان بڑی قیمتی چیز ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے سب سے قیمتی مطالع اٹھاتے ایمان چلا گیا تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے دوسری بات پہلے اپنے آپ کو پختہ کر لیں مکمل عالم بن جائیں آپ اچھی طرح سے پختگی حاصل کرنے کے بعد پھر ان مجلسوں میں اگر جاتے ہیں جہاں ایسے سوال ہو تو آپ جواب دینے کے قابل ہو سکیں گے اور اگر جیسے بازوں میں شوق ہوتا ہے ہم جی ریسرچ کر رہے ہیں ہم نے تحقیق کرنی ہے ہم بس اپنا تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میری نصیحت یہ ہے کہ ایسی باتیں دل کو خوش کرتی ہیں لیکن تحقیق نہیں کرتی بلکہ وہ انسان کو رستے سے ہٹانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں اپنے آپ کو پہلے کامل بناؤ پھر تحقیق کرو ورنہ تحقیق کی رو میں بہ جاؤ گے اور ایمان سے دور ہٹ جائے گا انسان اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور برکتیں نصیب فرمائے تو ایمان پر استقامت اختیار کریں اور طرح طرح کے شکو کو شبہات میں مت پڑے اپنے آپ کو پختہ بنائیں اپنے ایمان کو پختہ بنائیں تو امام بخاری نے اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہی سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کہ وہی دار و مدار ہے اور وہی کے آگے عقل مت چلاؤ وہی کے آگے ہوا سے ظاہرہ بھی فیل ہے عقل بھی فیل ہے ہو سکتا ہے تمہارے یہ حواس اور عقل غلط ریزلٹ دے وہی سچی ہے اس وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز الوحی سے کیا ہے آگے فتح کئی فتح بعد بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کا لفظ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں بابن کئی کان یعنی بابن کو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے اس صورت میں یہ مبتدائے محضوف کی خبر ہوگا ای ہا بابن یہ باب ہے اور آگے کئی فکان بد الوحی اس کا بدل ہو جائے گا یہ باب ہے یعنی باب کئی فقان ابد الوحی ہے کہ اس میں کیفیت ابتدائے وحی کو بیان کیا جائے گا ایک تو اس طرح سے پڑھنا منقول ہے دوسرا اضافت کے ساتھ پڑھا جائے بابو کئی فکانا بابو کئی فکانا اس صورت میں بعد والا جملہ مسافل ہوگا اور باب اس کی طرف مضاف ہوگا تنوین نہیں آئے گی اس وجہ سے کہ بابو مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی اس صورت میں بھی یہ مبتدا محضوف کی خبر ہوگا ترکیب ہوگی بابو کئی بد یہ باب ہے کئی فکانہ بد الوحی کا عام طور پر اگر بعد میں باب کے بعد پورا جملہ آ رہا ہو تو پھر بابن پڑھا جاتا ہے اور جب باب کے بعد پورا جملہ نہ آ رہا ہو مرکب ناقص ہو تو اس صورت میں پھر باب کو اضافت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے باب کی اضافت کی جاتی ہے آگے اور تیسری صورت اس کے پڑھنے کی یہ ہے کہ باپ کو ساکن پڑھا جائے لا محل اللہ من العراب یعنی مطلب یہ ہے کہ باب بس اس پر سکون کر دیں اور اس کو کوئی اعراب نہ ظاہر کرے اس پر کوئی اعراب نہ دے اس کو نہ مبتدا کی خبر بنائیں اور نہ آگے مضاف کریں بلکہ لا محل من الاعراب جیسے ایک واحد یعنی آخر کو ساکن پڑ دیں اور اس کا کوئی اعراب ظاہر نہ کریں تو اس کو مورب بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان تینوں طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے فرمایا کئی فکانا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیفیات کو بیان کریں گے یعنی وحی کی کیفیات کئی فکانہ بد الوحی وحی کی ابتدا اور کیفیات کو بیان کیا جائے گا یعنی جب وہی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی کس طرح سے آتی تھی آپ کہاں کہاں ہوتے تھے وہی آتی تھی اس کے متعلق ہوگا کانا یہ کانا فیل ماضی ہے اور اس کے بعد بد اس کا فیر ناقص کا اسم آ رہا ہے بد ان اس کو بدون بھی پڑھا گیا ہے پانچ نسخوں میں بدون بھی ہے بدون بھی ہے بدون بھی ہے اگر اس کو بدون یا بدون پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ظہور بد الوحی وحی کا ظہور وہی کا ظہور کیسے ہوا وہی ظاہر کیسے ہوئی اور ایک نسخے کے مطابق اس کو بدعن پڑھا گیا ہے بدعن کا مطلب ہے ابتدا آغاز اگر اس کو بدعن پڑھا جائے تو اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ وہی کی ابتدا کیسے ہوئی ابتدائے وہی کیفیات اگر اس کو بدون پڑھا جائے وہی کا ظہور وہی کا آنا وہی کا ثبوت تو اس باب کے تحت جتنی بھی احادیث ہیں وہ ترجمت الباب کے ہو بہو مطابق ہیں اس میں تیسری حدیث کے اندر ابتدائے وہی کا ذکر ہے اور باقی روایات کے اندر ابتدائے وہی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن من جملہ وہی کا تذکرہ موجود ہے تو وہ ظہور وحی سے مطابقت رکھتی ہیں لیکن اگر اس کو بدعن پڑھا جائے جیسے کہ معروف نسخہ ہے کئی بد الوحی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تو اس نسخے کے مطابق تمام ذکر کردہ روایات سے ترجمت الباب کی مناسبت زیادہ واضح نہیں ہوتی ہاتھی سے حدیث میں جس میں وہی کی ابتدا کا ذکر ہے اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مناسبت واضح ہے لیکن باقی روایات کی مناسبت واضح نہیں ہے تو اس صورت میں پھر سوال کھڑا ہو جائے گا کہ ترجمت الباب میں اور ذکر کردہ احادیث میں مطابقت نہیں پائی جاتی ترجمت الباب میں ہے وہی کی ابتدا کی کیفیات اور وحی کی ابتدا کی کیفیات صرف تیسری حدیث میں مذکور ہیں باقی روایات کے اندر وحی کی ابتدا کی کیفیات کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو اس صورت میں پھر جواب یہ ہوگا کہ یہاں ابتدا سے مراد ابتدائے حقیقی بھی ہے اور ابتدائے اضافی بھی ہے ابتدائے حقیقی یہ ہے مثلا کسی کام کے بالکل شروع میں وہ ابتدائی حقیقی ہے اور ابتدائی اضافی یہ ہے بالکل شروع میں تو نہیں کچھ کام ہو چکا تھا اور اس وقت بھی کوئی بات ہوئی تو وہ بالکل شروع والی بات تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ شروع والی بات بھی ہے کچھ نہ کچھ اس میں ابتدا کا پہلو بھی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ابتدائی اضافی جیسے مثال کے طور پر استاد سبق پڑھا رہا ہو ایک گھنٹہ سبق پڑھانا ہو اس نے سات بجے سبق شروع ہو تو سات بجے وہ بات کہے تو وہ تو ابتدائی حق ابتدائی حقیقی ہے پھر وہ سبق پڑھاتے ہوئے دس منٹ بعد ایک بات کرے تو یہ بات ابتدائی حقیقی تو نہیں ہے لیکن ابتدائی اضافی ہے کہ سبق کے آخر کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ بھی ابتدا ہے تو اس کو ابتدائی اضافی کہتے ہیں تو بعض محدثین نے اس طرح سے جواب دیا ہے اس لفظ کے اس احتمال کی بنیاد پر کہ بدون نہ پڑھا جائے بلکہ بدعن پڑھا جائے وہی کی ابتدا تو اس ابتدا سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں ابتدائے حقیقی اور ابتدائی اضافی تو جو تیسری روایت ہے وہ ابتدائے حقیقی کے حالات کو ذکر کر رہی ہے اور جو باقی روایات ہیں وہ ابتدائے حقیقی تو نہیں لیکن ابتدائے اضافی کے احوال اور کیفیات کو بیان کر رہی ہیں اس وجہ سے تمام روایات کی مطابقت ترجمت الباب سے ہو جاتی ہے ایک جواب اور بھی ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ الوحی یعنی کیفیت اور ابتدا یہ دونوں چیزیں ترجمت الباب میں ذکر ہیں کیفیت بھی اور ابتدا بھی اور ان دونوں کو الگ الگ لیا جائے وہی کیفیت اور وہی کی ابتدا تو اگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ لی جائیں تو جو تیسری روایت ہے جس میں وہی کی ابتدا کا ذکر ہے وہ الوحی سے مطابقت رکھے گی اور جو باقی روایات ہیں وہ وہی کیفیات کو بیان کرنے والی ہوں گی کہ وہی اس طرح سے آئی اس طرح سے آئی یہ بھی وہی آئی تو کیفیات کے اندر پھر عموم ہوگا کہ وہی کے آنے کا طریقہ یا وہی یہ بھی وہی ہے وہی کیفیت جب آپ پر وہی آتی تھی تو آپ کی کیفیت جب وہ وہی آتی تھی تو وہی کی کیفیت جو اس میں نازل ہوا اس کی کیفیت تو کیفیات میں عموم مراد لیا جائے تو باقی روایات بھی مطابق ہو جائیں گی ترجمت الباب کے جانب آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھنے اور پڑھانے کی نسبت ہم سب کو عطا فرما دے اور برکت عطا کر دے اور قبول فرما لے اور ہم سب کو حاضری عطا فرمائے اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در آمین یا رب العالمین وصلی اللہ خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته